یعنی اگر تمہیں کچھ شک ہو اس نے جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو اس آیت مبارکہ کے بارے میں گزشتہ کل کچھ باتیں تفسیر کے حوالے سے پیش کی گئی تھی آج بھی اس آئے مبارکہ کے بارے میں کچھ باتیں خلاصے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ کفار مکہ اور بے دین اس کتاب الہی کے من چاند بلّہ ہونے میں طرح طرح کے شک اور شبہات کرتے تھے اور منشا ان کا یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو اس کتاب سے دور رکھے اور اس کتاب کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرح طرح کی بدگمانیاں جو کتاب اللہ کے بارے میں وہ کرتے تھے اور طرح طرح کے شکو شبہات جو وہ کرتے تھے تو اس آئے مبارکہ نے ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم اس کتاب ہدایت کے بارے میں جو طرح طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہو اور اس کتاب مبین کے بارے میں تم طرح طرح کے پروپیگنڈا کرنے پر تلے ہوئے ہو اور جب بھی موقع ملتا ہے اس کتاب مبین کے بارے میں تم لوگوں کو طرح طرح کی باتیں کہتے پھرتے ہو اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہی نہیں ظاہر ہے کہ یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں اس طرح کے منصوبے اور اس طرح کی شرارتیں وہی لوگ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جن کو کوئی کام کاج نہیں ہوتا ہے کوئی دھندا نہیں ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے پھرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم تم فی رمانسین کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے یعنی سرکار جو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ کلام اور یہ کتاب نادل فرمائی ہے تو فاتو مثلی تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ تو اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ تم ذرا عقل سے کام لو اور اس آیت میں غور کرو اور تو تمہیں پتہ چلے گا کہ آسمانی کتاب اور انسانی کتاب میں کیا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے اور آسمانی کتاب کے پہچاننے کا کیا جو ہے وہ ذریعہ ہے اور کیا اس کا طریقہ ہے تو اس آیت میں یہ طریقہ بیان فرمایا گیا ہے کہ تم ذرا اس کے بارے میں اور فکر سے تدبر سے کام لو کہ تم اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہو کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی اور اللہ رب العزت کی طرف اس کو منسوخ کر دیا بدبختو تم یہ کہتے پھرتے ہو یعنی تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کتاب ہے ان کا گھڑا ہوا یہ کلام ہے اور انہوں نے جو ہے خود اس کو تیار کر لیا ہے اور تیار خود کر کر جو ہے اللہ کی طرف منسوخ کر دیا ہے تو پھر جو ہے تم یہ یہ کرو کہ اگر تم ایسا کہتے ہو تو پھر تم اس قرآن جیسی یا ہمارے محبوب نے جو یہ کتاب پیش کی ہے اس پیش کی ہوئی کتاب میں سے ایک جو ہے چھوٹی سی صورت تو بنا کر لے آؤ تو تم سب کوشش کر کر دیکھ لو اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اس طرح سے جو ہے وہ چیلنج دیا تھا سورہ جن میں ارشاد فرمایا قل ان بمثل هذا لا بمثله کہ محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم سب اپنی نفری کو جمع کر لو تم تمام افراد کو اور اپنے تمام دوستوں اور حمایتیوں کو جمع کر لو نہ صرف یہ بلکہ فرمائے کہ تم روئے زمین کے جس قدر بھی جنات ہیں ان سب کو بھی جو ہے جمع کر کر دیکھ لو اور اس جیسا جو ہے قرآن اور اس جیسی جو ہے وہ کتاب بنا کر تو لے کر آؤ تو وہاں تو پورے قرآن کی بات فرمائی گئی تھی پورا قرآن تو جو ہے وہ کیا پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم اس قرآن جیسی دس صورتیں بنا کر لے آؤ ہم یقولون بارہویں پارے میں سورہ میں اللہ رب العزت نے یہ کرنا ہے کہ کیا یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس کتاب کو گھڑ لیا ہے اس کتاب کو بنا لیا ہے تو اے محبوب آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ اس قرآن جیسی دس صورتیں تو بنا لاؤ تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ آسمانی کتاب ہے یا انسانی کتاب ہے اس کے بعد پھر فرمایا اس آیت میں کہ پورا قرآن بھی ان کے لیے مشکل اور دشوار اور دس صورتیں بنانا بھی جو ہے ہے ان کے بس کی بات نہیں قرآن جیسی تو اب اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم دس صورتیں بھی نہیں بنا سکے تھے تو چلو فاتو بھی صورت ان میں مسلی اس قرآن جیسی ایک صورت ہی جو ہے وہ پیش کر دو بنا کر تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ آسمانی کتاب ہے یا انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو قرآن جیسی صورت بنانے میں تم سب کوششیں کر کر دیکھو پھر یہ دیکھ لو کہ جب تم سے اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بن سکتی ہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ کتاب آسمانی ہے اور اگر تم ایک صورت ہی اس جیسی بنا کر پیش کر دو تو پھر جو ہے تمہاری کوئی بات ہوگی کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کیا جو ہے اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کریں گے اللہ رب العزت نے تو پھر اور اس میں جو ہے وہ تفریح فرمائی اور اس میں جو ہے چیلنج میں کچھ نرمی فرمائی اور فرمایا کہ ایک سورت بھی تمہارے لیے بنانا مشکل ہے ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا تو بات یہ ہے یعنی اس میں گویا کہ حقیقت حقیقت یہ ہے کہ آسمانی اور انسانی کتاب کے درمیان فرق کرنے کا ایک نسخہ جو ہے وہ بیان فرمایا جا رہا ہے اور قدرتی اور مصنوعی چیزوں کے درمیان فرق جو ہے وہ کرنا اور فرق کا سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مصنوعات اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں بے شمار مخلوق اس کائنات میں موجود ہے اور دیکھی جا سکتی ہے اور انسان کی بنائی ہوئی چیزیں بھی موجود ہیں تو یہ فرق سمجھنا کوئی دشوار اور مشکل نہیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے مچھر بنایا ہے جو اڑتا ہے مچھر پیدا کیا ہے اور وہ اڑتا ہے مکھی پیدا کی ہے اسی طرح سے اور بہت سی مخلوق ہیں جو اڑنے والی ہے وہ پیدا کی اور انسان نے جو ہے وہ جہاز بنایا تو اب آپ دیکھیں کہ مکھی کا اڑنا چیل اور کبوں اور کبوتروں اور چڑیاؤں کا پرواز کرنا فضا میں جو ہے وہ اڑنا یہ اپنی جگہ پر ہے ہم اور آپ سب دیکھتے ہیں اور ان کی جو اڑنے کی اور پرواز کی جو قوت اور رفتار ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں اور اس کے مقابلے میں انسان نے جو جہاز بنایا ہے اس کی رفتار کا بھی ہمیں علم ہے تو اگر ہم مقابلہ کریں تو معلوم تو یہ ہوگا کہ مکھی اور کبے جتنی بھی جو ہے اڑنے والے جو ہیں وہ پرند ہیں ان سب سے زیادہ تیز رفتار جو ہے وہ جہاز ہوتا ہے جہاز ہوتا ہے اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اور بھی جو ہے یعنی فضا میں اڑنے والی چیز ایجاد کر لی ہے کہ جسے راکٹ کہا جاتا ہے اس سے بھی جو ہے بڑھ کر پھر اور بھی جو ہے وہ ایجاد ممکن ہیں اور طرح طرح کی ایجادات ہو رہی ہیں اور یہاں تک کہ آپ جو ہے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں بلکہ ایجاد بھی ہو چکی ہے کہ آواز سے زیادہ تیز رفتار جو ہے جناب راکٹ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے میزائل بنا لیا ان کی رفتار کے یاد لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ اڑنے والی چیزیں بنائی ہیں تو ان کا عالم کیا ہے کہ اس کو انسان نہیں بنا سکتا اس کو یہ کسی کارخانے سے تیار ہو کر نہیں نکلتی لیکن اس کے برس انسان نے جو چیزیں بنائی ہیں تو وہ شب و روز ایک دو نہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں کارخانے سے بن کر نکل رہی ہیں تو یہ ایسا فرق ہے کہ جو واضح طور پر یعنی نمایاں ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی پیدا کیا ہوا ہے جگنو یہ رات کے اندر کیسی روشنی دیتا ہے چمکتا ہے اور روشنی پھیلاتا ہے اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ انسان نے بجلی کو ایجاد کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جگنو کے مقابلے میں بجلی کی جو روشنی ہے اور اس کی جو لائٹ ہے یہ کہیں زیادہ تیز ہے کہیں دور تک جو ہے جناب یہ روشنی کو پھیلا دیتی ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جگنو جیسی چیز جو ہے وہ کسی کارخانے سے انسان نہیں بنا سکتا اور بجلی جو ہے وہ کارخانے سے بن کر نکل رہی ہے تو اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت یعنی اسی پر احتیاط کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشیاء میں اور انسان کی بنائی ہوئی اشیاء میں کتنا جو ہے یعنی فرق ہے زمین و آسمان کا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں وہ ہیں کہ اس جیسی انسان بنا سکتا ہے وہ چیز لیکن خالق کی جو بنائی ہوئی مصنوع ہے اس جیسا جو ہے ایک یعنی ٹکڑا ایک ذرہ بھی جو ہے انسان نہیں بنا سکتا ہے تو پھر یہاں اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس کے کتاب اللہ ہونے میں اس قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے میں اور منزل من اللہ ہونے میں تم طرح طرح کے شکوں کو شبہات کرتے پھر پیدا کرتے پھرتے ہو اور لوگوں کو ورغلاتے پھرتے ہو لوگوں کو اپنے دام میں اپنے جال میں تم جو ہے مبتلا کرنا چاہتے ہو کہ یہ جو ہے محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے انہوں نے بنا لیا ہے یہ جو ہے انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو تم بھی انسان ہو اور پھر یہ دیکھو کہ یہ چیلنج اس لیے بھی دیا گیا کہ یہ بڑے جو ہے اپنے آپ کو زبان دان کہتے تھے کہ ہم بڑی زبان دانی جانتے ہیں ہم بڑے فصیح ہیں بنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تو علماء کی اپنے صحبت بھی اختیار کی ہے ان سے علم بھی حاصل کیا ہے بڑے بڑے فصحا اور بلاغا کے ساتھ جو ہے تم رہے ہو ان کی محفل میں شریک ہوئے ہو اور تم نے جو ہے مورخین کی کتابیں بھی جو ہے پڑھی ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے اور اس کے برعکس ہمارے محبوب نے نہ کسی عالم سے پڑھا نہ ہی جو ہے انہوں نے مورخین کی کتابیں جو ہے وہ دیکھی اور پھر یہ کہ وہ تمہارے درمیان رہے ہیں اور وہ بھی انسان انسان ہیں اور پرورش بھی کیا کہاں پائی ایک جو ہے چھوٹے سے دیہات میں ایک یعنی حلیمہ رضی اللہ تعالی کے گھر میں کہ جہاں ابھی علم کی روشنی ہی نہیں پہنچی تھی وہاں تو علم کی روشنی ابھی جو ہے وہ پھیلی ہی نہیں تھی تو وہاں پرورش پائی ہے تو وہ نہ کہیں جو ہے مدرسے میں پڑھنے گئے نہ جو ہے وہ کسی کی محفل میں شریک ہوئے بچپنا بھی ان کا کیسا گزرا کہ جناب جو ہے جا کر ریاضت و عبادت میں گزرا اور گوشا نشینی اور خلبت نشینی میں جو ہے ان کا بچپنا گزرا ہے تو وہ تمہیں یہ کتاب پڑھ کر سنا رہے ہیں اور وہ تمہیں یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ کتاب مجھ پر اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے اور تم ہو کہ اپنی ضد اور اپنی ہر دھرمی پر جو ہے وہ قائم ہو اور پھر بھی یہ کہیں چلے جا رہے ہو کہ یہ یہ ان کا کھڑا ہوا کلام ہے یہ ان کا بنایا ہوا کلام ہے اور انہوں نے جو ہے گھر کر اپنی طرف سے لوگوں کے سامنے پیش کر کر اور اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوخ کر دیے گئے تو پھر تم بھی انسان ہو تم بھی ذرا ایسا کام بنا کر جو ہے وہ پیش کرو تو تمہیں جو ہے اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی تمہارے جو اعتراضات ہیں اور تمہارے جو شکوک و شبہات ہیں اور تمہاری جو بدگمانیاں ہیں وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی بشر کا انسان نہیں ہے بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق بشر کا کلام ہے اس لیے جو ہے یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کن تم فی رئی بما نسل نہ آ رہا اب دینا فات و بھی صورت بد و شہدا تم صالبین اب رہی یہ بات کہ ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے کے سارے لوگ جن کو چیلنج کیا گیا تھا اور چیلنج کو کیے ہوئے قرآن کے اس چیلنج کے پیش کیے ہوئے چودہ سو برس سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ گزرنے کو آیا ہے لیکن اب تک جو ہے کسی کٹر سے کٹر مخالف اور دشمن قرآن کی جانب سے کوئی جو ہے صورت کوئی آیت اب تک بنا کر پیش نہیں کی گئی آخر قرآن کا یہ کون سا کمال ہے قرآن کا یہ کون سا جو ہے وہ اعجاز ہے اور قرآن کی یہ کون سی خوبیاں ہیں کہ جو خلقت کو عاجز اور بے بس کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں اور قیامت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں یوں تو قرآن کریم میں لاکھوں خوبیاں ایسی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اور قرآن کا ان خوبیوں پر مشتمل ہونا جو ہے وہ اس آفران اپنے مخالفین کو جو ہے وہ عاجز کیے ہوئے ہیں اور ان قرآن نے اپنے منکرین کو بے بس بنا لیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کلام کسی شاعر کا بنایا ہوا نہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا اشار فرمایا وما ہوا بقول شاعر اشاعر کلی رماس یہ کسی شاعر کا کھڑا ہوا کلام نہیں بہت تھوڑے ہیں کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی جو ہے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے کیوں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ شعرا کا کلام اس وقت تک جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ خوبی ظاہری پیدا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ شاعر اپنے ان اشعار میں اپنے کلام میں اور ادیب اپنی اپنی عبارات میں اپنی نظر میں جب تک مبالغہ آمیزی نہ کرے اور جھوٹ کا اس میں جو ہے وہ دخل نہ دے اور جھوٹ کو شامل نہ کرے اس وقت تک جو ہے شاعروں کے اشعار میں اور ادیبوں کی نظم اور ان کی عبارات میں اور ان کے نظر پاروں میں کوئی خوبی اور کسی قسم کا سرور اور کسی قسم کی کیفیت جو محسوس نہیں ہو سکتی اور آپ ذرا کلام الہی کا جائزہ لیں اور دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ کلام مبالغے سے بالکل مبرہ جھوٹ کا اس میں شائبہ تک نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اپنے پڑھنے والوں پر کیسا اثر مرتب کرتا ہے اور کیسا جو ہے ان کو گرویدا بناتا ہے اور کیسا ان کو تڑپاتا ہے اور تڑپایا ہے گرویدہ بنایا ہے بنایا ہے اور بنا رہا ہے اور بناتا رہے گا حضرات اللہ کرام علیہ اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ان کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہی تو وہ قرآن تھا کہ جو ان حضرات نے سماعت فرمایا تھا یہی وہ کلام کلام الہی تھا کہ جس کو انہوں نے اپنے کانوں سے سنا قرآن نے کیسا ان پر اثر مرتب کیا اور کیسا اپنا شہدائی بنایا اور کیسا اپنا نثار بنایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان حضرات نے اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیا اپنا مال و منال سب کچھ چھوڑ دیا تو یہ کیا تھا یہ قرآن ہی کا اثر تھا جو قرآن ہی کی خوبی اور تاثیر تھی کہ ان میں ایسی طرف ایسا جذبہ اور ایسی لگن